یحییٰ بن نبی کثیر نے کہا ہمیں سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کے لیے رکھے اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جس نے لیلت القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اکاسی